ازدواجی زندگی کے آداب اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا دائی ہے وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے اور اس تعلق کی خوشگواری اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف بھی ہوں اور ان آداب و فرائض کو بجا لانے کے لیے پوری دل سوزی خلوص اور یکسوئی کے ساتھ سرگرم کار بھی ذیل میں ہم پہلے ان آداب و فرائض کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق شوہر سے ہے اور پھر ان آداب و فرائض کو جن کا تعلق بیوی سے ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریے اس کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کیجیے اور ہر معاملے میں احسان اور اثار کی روش اختیار کیجیے خدا کا ارشاد ہے وہ آشرو ہن بالمعروف اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارو کہ کوئی شدید چوٹ آئے اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خامخواہ سنانے کے بہانے نہ ڈھونڈو دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے حقوق کچھ تمہارے اوپر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ یعنی ان کے کھلانے پلانے کا ایسا انتظام کیجیے جو زوجین کی بے مثال قربت قلبی تعلق اور جذبہ رفاقت کی شاہ نشان ہو جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوشگمان رہیے اور اس کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل بٹ باری اور اعلیٰ ظرفی کی روش اختیار کیجیے اگر اس میں شکل و صورت یا عادات و اخلاق یا سلیقہ اور ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری بھی ہو تو صبر کے ساتھ اس کو انگیز کیجیے اور اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے فیاضی درگزر ایسار اور مصلحت سے کام لیجیے خدا کا ارشاد ہے وسلح خیر اور مصالحت خیر ہی خیر ہے اور مومن کی ہدایت کی گئی ہے فین کری تم ہن فاسا ان تک رہو شعی آ وج اللہ فی ہی خیر ان پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر خدا نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے اسی مفہوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا ہے کوئی مومن اپنے مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے حقیقت یہ ہے کہ ہر خاتون میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری ضرور ہوگی اور اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہی اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لے اور دل برا کر لے تو پھر کسی خاندان میں گھریلو خوشگواری مل ہی نہیں سکتی حکمت کی روش یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ خدا اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیوں سے نوازے جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہو مثلاً عورت میں دین و ایمان اور سیرت و اخلاق کی کچھ ایسی خوبیاں ہوں جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو یا اس کی ذات سے کوئی ایسی روح سعید وجود میں آئے جو ایک عالم کو فائدہ پہنچائے اور رہتی زندگی تک کے لیے باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے یا عورت مرد کی اصلاح حال کا ذریعہ بنے اور اس کو جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو یا پھر اس کی قسمت سے دنیا میں خدا اس مرد کو کشادہ روزی اور خوشحالی سے نوازے بہرحال عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازواجی تعلق کو برباد نہ کیجیے بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے دھیرے دھیرے گھر کی فضا کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے افو و کرم کی روش اختیار کیجیے اور بیوی کی کوتاہیوں نادانیوں اور سرکشیوں سے چشم پوشی کیجیے عورت عقل و خرد کے اعتبار سے کمزور اور نہایت ہی جذباتی ہوتی ہے اس لیے صبر و سکون رحمت و شفقت اور دل سوزی کے ساتھ اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے اور صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے نباہ کیجیے خدا کا ارشاد ہے یا الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحضروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مومنو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں سو ان سے بچتے رہو اگر تم افو و کرم درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہو اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجیے اور پیار و محبت سے پیش آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں اپنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے گھر والوں ہی سے ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے اور گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے گھر والوں کی دلجوئی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے سامنے کھیلتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زار و خطار رو رہی ہیں آپ رک گئے اور اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کی آنسو پہنچے آپ آنسو پہنچتے جاتے تھے اور وہ بے اختیار روتی جاتی تھیں پوری فراغ دلی کے ساتھ رفیق حیات کی ضروریات فراہم کیجیے اور خش میں کبھی تنگی نہ کیجیے اپنی محنت کی کمائی گھر والوں پر صرف کر کے سکون و مسرت محسوس کیجیے کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے اس فریضے کو کھلے دل سے انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں خوشگوار ازدواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے بلکہ مومن آخرت میں بھی اجر و انعام کا مستحق بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا ہے بیوی کو دینی احکام اور تہذیب سکھائیے دین کی تعلیم دیجیے اسلامی اخلاق سے آراستہ کیجیے اور اس کی تربیت اور سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ اچھی بیوی اچھی ماں اور خدا کی نیک بندی بن سکے اور اپنے منصبی فرائض کو بحسن و خوبی ادا کر سکے خدا کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنو خو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے اسی طرح گھر میں بھی اس فریضے کو ادا کرتے رہتے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے وہ امر اہل کمب صلاطی وسطبر علیہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر شب میں خدا کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے پھر جب سحر کا وقت آتا تو اپنی رفیق حیات کو جگاتے اور کہتے اٹھو اٹھو نماز پڑھو اور پھر آیت بھی پڑھتے وہ امر اہل کب صلاحی وسطبر علیہ اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام فرماتے سفر پر جاتے تو قرآ ڈالتے اور قرآ میں جس بیوی کا نام آتا اسی کو ساتھ لے جاتے حضرت ابو حریرا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا انصاف اور برابری سے مراد معاملات اور برتاؤ میں مساوات برتنا ہے رہی یہ بات کہ کسی ایک بیوی کی طرف دل کا جھکاؤ اور محبت کے جذبات زیادہ ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس پر خدا کے یہاں کوئی گرفت نہ ہوگی نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے اور اس اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کیجیے اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور جو بندی خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کا شکر کرتی ہے قرآن میں ہے فس صالحاتو خان اطاعت نیک بیویاں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی عورت شوہرت کی اجازت کے بغیر روزانہ رکھے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبی کی ہے دو قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی اس غلام کی نماز جو اپنے آخا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور ان تمام باتوں اور کاموں سے بھی دور رہیے جن سے دامن عصمت پر دھبا لگنے کا اندیشہ بھی ہو خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت وہ اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی سے بھی شوہر کے دل میں شیطان شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لہذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرمبردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے شوہر کی اجازت اور مرضی لیے بغیر گھر سے باہر نہ جائیے اور نہ ایسے گھروں میں جائیے جہاں شوہر آپ کا جانا پسند نہ کرے اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دیجیے جن کا آنا شوہر کو ناگوار ہو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہاں نہ مانے یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور اشارہ چشم و ابروحی پر عمل کیجیے اور اس کے خلاف ہرگز دوسروں کے مشروں کو نہ اپنائیے ہمیشہ اپنے قول و عمل اور انداز و اطوار سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے کامیاب ازواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے اور خدا کی رضا اور جنت کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں اپنے شوہر سے محبت کیجیے اور اس کی رفاقت کی قدر کیجیے یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور راہ حیات کا عظیم معین و مددگار ہے خدا کی اس عظیم نعمت پر خدا کا بھی شکر ادا کیجیے اور اس نعمت کی بھی دل و جان سے قدر کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے اس اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہے شوہر کا احسان مانیے اس کی شکر گزار رہیے آپ کا سب سے بڑا محسن آپ کا شوہری تو ہے جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچا کر آرام محسوس کرتا ہے حضرت اسما کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر خدا ان کا شوہر عطا فرماتا ہے پھر خدا اس کا اولاد سے نوازتا ہے ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں نا شکر گزار اور احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی نا شکر گزار ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کیجیے اور جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچائیے اور ہر طرح اس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیجیے حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی سر میں تیل لگاتیں کنگا کرتیں خوشبو لگاتی اور یہی حال دوسری صحابیہ خواتین کا بھی تھا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو اور بیوی شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا شوہر کے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کیجیے شادی کے بعد شوہر کے گھری کو اپنا گھر سمجھیے اور شوہر کے مال کو شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے شوہر کی عزت بنانے اور اس کے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں حکمت اور کفایت و سلیقے سے خرچ کیجیے شوہر کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی ترقی اور خوشحالی سمجھیے خریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور شوہروں کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور بعض خیر و نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے صفائی سلیقہ اور آرائش و زیبائش کا بھی پورا پورا اہتمام کیجیے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیے اور ہر چیز کو سلیقے سے سجائیے اور سلیقے سے استعمال کیجیے صاف ستھرا گھر خریدنے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے گھریلو کاموں میں سلیقہ اور پن بناؤ سنگار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی عاقبت بنانے اور خدا کو خوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے ایک بار بیگم عثمان بن متعون سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بیگم عثمان نہایت سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا ہے تو حضرت عائشہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا بی بی کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں اس تعجب سے اندازہ کیجئے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرنا کیسا پسندیدہ فعل ہے ایک بار ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھیں آپ نے ان کو پہننے سے منع فرمایا تو کہنے لگیں یا رسول اللہ اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے گی تو اس کی نظروں سے گر جائے گی